جہاد تو بہت اونچی چیز ہے اللہ کسی کسی کو دیتا ہے تو سنامی ہل جہاد اسلام کی سب سے اونچی چوٹی جہاد ہے رب کو جو اچھا لگتا ہے رب کو جو پیارا لگتا ہے جس کا کلمہ پڑا ہوا رب کو قبول ہو جاتا ہے واقعی اس نے سچا کلمہ پڑا ہے جس کی جان پاکیزہ ہوتی ہے جس کا جسم خوشبودار ہوتا ہے جس کی آنکھیں کسی غیر پر نہیں پڑتی جس کا دل پاک ہوتا ہے جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے جو سود نہیں کھاتا جو رشوت نہیں لیتا جو دین نہیں بیچتا جو ایمان فرو فروخت نہیں کرتا جو غیرت کا سبق پڑھتا ہے اس پیارے کی جان کو اللہ خرید لیتا ہے اسے جہاد کی چوٹی پہ بچھاتا ہے میں نے کہا مسلمانوں جہاد تو قسمت والوں کا کام ہے تم تو یہ بتاؤ تمہیں تو نبی کی شکل تک اچھی نہیں رہی آج گلیوں میں جاؤ مسلمان داڑیاں منڈاتے ہیں کیا نبی کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی یہ بات تم نے کتابوں میں نہیں پڑھی علماء سے نہیں سنی اپنے باپ دادا سے نہیں سنی جب تمہیں پتا ہے تمہارے نبی کے چہرے پر داڑھی موجود تھی اس داڑھی میں کنگھا کرتے تھے آقا اس داڑھی کے بیس بال سفید ہوئے تھے باقی سارے کالے تھے ہائے میں قربان ہو جاؤں نبی کی اس حسین داڑھی کے اوپر جس پہ فرشتے بھی ناز کرتے تھے جس پہ فرشتے بھی رش کرتے تھے مصر کی عورتوں نے حضرت حضرت یوسف کی داڑھی کو دیکھا اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اگر میرے محبوب کی داڑھی کو دیکھ ڈالتی اپنے دلوں کے ٹکڑے کر ڈالتی میرے نبی حسن کے پیکر تھے یہ چودویں رات کا چاند اپنے اوپر حسن کی تہمت رکھتا ہے اصل حسن تو آقا مدنی کا تھا جبرائیل زیارت کے لیے آتے تھے جب نبی کے چہرے پہ داڑھی ہے مسلمان تو صبح بھی اس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے رات بھی پڑھتا ہے تو نے قبر میں بھی جواب دینا ہے کہ یہ نبی کون تھا تو نے میدان حشر میں بھی اسی سے حوض کوثر کا پیالہ لینا ہے مگر تو چہرے پہ اس طرح پھیرتا ہے بلیڈ پھیرتا ہے داڑھی اٹھاتا ہے نالی میں ڈالتا ہے پیشاب میں بہاتا ہے کہاں گئی تیری غیرت کہاں گیا تیرا ایمان کہاں گیا تیرا جذبہ تجھے صدر پش کی شکل شکل اچھی لگتی ہے نبی کی شکل سے تجھے نفرت